اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں چلا تھا گھر سے گیارہ بجے میں نے سوچا تھا سوا بارہ کو پہنچ جاؤں گا لیکن راستے میں ٹرافک اور مسائل ایسے بنتے گئے کہ اس وقت پہنچا حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کے ارادے جب ٹوٹتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے اللہ کی طاقت ہے عرب تو رب بھی بےفس کے میں نے میرے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ساری مشیت ساری چاہتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اللہ ہی کی چاہتیں پوری ہوتی ہیں اللہ ہی جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے ماتشاؤن اللہ شاء اللہ تیری چاہتیں پوری نہیں ہوتی اللہ کے منشے پورے ہوتے ہیں حضرت علی تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ بعض روایتوں میں مدینت العلم یعنی علم کا شہر آپ کو قرار دیا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جب تشریف لے گئے تو حضرت کو اپنا نائب بنا کر گئے مدینت المنورہ میں اور فرمایا علی تم میرے نائب بن کر کے مدینے میں رہو تو بعض منافقین نے یہ گفتگو کرنا شروع کر دیا ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرنے والے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی اصل میں تجھ سے محبت نہیں ہے اس لیے تجھے نہیں لے گئے لگائی بجھائی کرنے والے آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں ان کو کچھ کہہ دیتے ہیں دونوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور تماشے دیکھتے ہیں آج امت کے لوگوں کو لوگوں کی صلح پسند نہیں ہے لوگوں کا توڑ بہت پسند ہے لوگوں کا ٹکراؤ بہت پسند ہے لوگوں کا توتنا بہت پسند ہے آپس میں ملنا لوگوں کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے نبی اللہ حضل شاہو کو اور اللہ کے نبی کو لوگوں کا ملنا پسند تھا لا خیر فی كثير من نجواہم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی لا خیر فی کثیر نجواہم نجوا کا معنی تمہاری پرائیویٹ پرائیویٹ میٹنگ ہے تمہاری پرائیویٹ میٹنگوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے مگر تین میٹنگوں میں خیر ہے اللہ من امر قطع جس مجلس میں امت کے غریب یتیم مساکین بیوہ ضرورتوں کے لیے سوچا جا رہا ہو صدقہ پر سوچا جا رہا ہو اللہ من امر صدقت او معروف بھلائیوں سے متعلق سوچا جا رہا ہو امت میں دین کیسے زندہ ہو امت میں اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہو امت میں اللہ سے ربط کیسے پیدا ہو امت میں صلاح و فلاح کیسے آئے امت میں تقوا کیسے زندہ ہو اس کے لیے جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ خیر والی ہے او اسلام بین الناس یا وہ میٹنگ جو دو آدمیوں کے درمیان دو فیملی کے درمیان دو بھائی کے درمیان صلح کے لیے قائم کی گئی تاکہ ان دونوں میں صلح ہو جائے صلح کا مقام اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ بعض جگہوں پر صلح کرانے کے لیے اللہ کے نبی خود پیدل چل کر وہاں صلاح کرانے گئے آپ انداز لگائیں کوبا کے اندر ایک مسئلے میں صلاح کی ضرورت تھی مدینت المنورہ سے کوبا سات آٹھ کلومیٹر اب تو مل گیا ہے اس زمانے میں سات آٹھ کلومیٹر ہوتا تھا حضرت پیدل سات آٹھ کلومیٹر چل کے کوبا کے اندر صلح کرانے گئے اور حضرت بلال معذن رسول کو یوں کہہ کر گئے کہ بلال زہر کا وقت ہو جائے اور میں نہ آ سکوں تو ابو بکر کو کہنا کہ نماز پڑھا دیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زہر کا وقت ہوا بلال تشریف لائے کہ حضرت کا یہ حکم ہے آپ نماز پڑھا دیجئے وقت ہو گیا ہے صدیق نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے نماز شروع ہو چکی ہے اور اللہ کے نبی تشریف لے آئے لوگوں نے تالیاں بجائی تاکہ اطلاع کریں کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں لیکن صدیق قرآن پڑھنے میں اتنے مشغول تھے کہ ذہن اس طرف نہیں گیا تو اور تالیاں لوگوں نے بجائے سب صدیق سمجھے کہ اچھا نبی یہ کریم وسلم تشریف لے آئے کنکھیوں سے دیکھا تو حضرت موجود ہے صدیق پیچھے ہتنے لگے تو حضرت نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو اپنی جگہ نماز پڑھاتے رہو تو صدیق اکبر نے یوں ہاتھ اٹھا لیے اور پھر پیچھے ہٹ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام مسلح پر تشریف لائے نماز پڑھائے اس میں فقہی مسائل ہے اپنی جگہ پر جو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ کو مدرسے میں آنا پڑے گا تب وہ مسئلے سب سمجھ میں آئیں گے کہ یہ چلنا یہ پھرنا یہ اشارے یہ سب مسئلے کتابوں کے یہاں سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں بہرحال مجھے تو یہ واقعہ اس لیے کہ بیچ میں ذہن میں آ گیا تو پیچھے ہٹ گئے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے نماز کے بعد فرمایا ابو بکر ہم نے تم کو اشارہ کیا تھا کہ پڑھاتے رہو پھر بھی تم پیچھے کیوں ہٹ گئے فرمایا حضرت ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس میں ہمت کہاں سے اپنے نبی کے آگے کھڑا رہے یہ کہاں کھڑا رہ سکتا ہے اپنے نبی کے آگے بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے سات کلو میٹر چل کر کے تشریف لے گئے امت کو اس بات کی تعلیم دی تمہاری وجہ سے دو آدمی میں دو فیملی میں دو سوسائٹی میں جوڑ ہو جائیں یہ خیر کی بات ہے بنسبت اس کے کہ تم لوگوں میں توڑ کراؤ حتیہ کہ روایتوں میں ہے کہ تین جگہوں پر نبی علیہ السلام نے ضرورت کی بنیاد پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ان تین جگہوں میں سے ایک جگہ صلح کی بھی ہے کہ صلح کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی تمہارے جھوٹ سے دو آدمیوں میں صلح ہو جاتی ہو کسی کو جا کر یوں کہہ دو بھائی تم خاموں کا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور وہ تو تمہارے لیے روزانہ دعا کرتا ہے حالانکہ وہ کوئی دعا نہیں کرتا لیکن وہ کم سے کم اتحیات تو پڑھتا ہے نا نماز میں اور نماز میں اتحیات میں ہم سب کیا پڑھتے ہیں عباد اللہ الصالحین تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی اللہ تیری رحمتوں تو نیک بندوں میں وہ بھی آ گیا کہ نہیں جس سے اس کو دشمنی ہے تو ہم اس کو یوں کہیں کہ بھائی وہ تو تیرے لیے روزانہ دعا کر رہا ہے اور تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جھوٹ بھی نہیں ہوا بات بھی ہو گئی اور اس کے دل میں اس کی محبت بھی آ گئی ہماری اس طرح کی باتوں سے امت میں جوڑ پیدا ہو جائیں یہ بہتر ہے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد سنو اللہ کے نبی کا فرمایا جھوٹ بول کر صلح کرا دو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سچ بول کر امت میں توڑ کراؤ ایسے سچ سے جس میں امت میں توڑ ہوتا ہو یہ توڑ والا سچ بدتر ہے اس جھوٹ کے مقابلے میں جس سے امت میں صلاح ہوتی ہے پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی تھے جب لوگوں نے یوں کہا کہ تجھے پیچھے اس لیے چھوڑ دیا کہ نبی کو تجھ سے محبت نہیں تو حضرت علی چلے راستے ہی میں تھی حضرت فرمائی رسول اللہ آپ نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں فرمایا تم کیسی بات کر رہے ہو تم میرے داماد ہو تم میرے چچاد بھائی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تم کو اس لیے چھوڑا ہے کہ تم میری فیملی کے آدمی ہو اور میرے گھر والوں کی نگرانی کرو گے اور پھر حضرت نے فرمایا انتمنی بنزلت ہارون اب موسا تم تو میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے لیے تھے کہ موسا جب تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے کوہ تور پر تو اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کر گئے اسی طرح میں تمہیں اپنا نائب بنا کر کے جا رہا ہوں فرق اتنا ہے مجھ تم میں اور ان میں کہ ہارون نبی تھے تمہیں میرے بات نبوت نہیں ہوگی تم نبی نہیں ہو سکتے ہو یہ پہلے ہی سے وضاحت کر دی اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا تیری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو علی کو نبی کہیں گے اس لیے حضرت نے پہلے ہی سے وضاحت کر دی پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست آپ کے جملے آپ کی باتیں عجیب و غریب اسی لیے تو اقزام و علی علی کے فیصلے بہت اعلیٰ جس وقت رومن امپائر فتح ہوا تو رومن امپائر کے فتح کے موقع پر ایک بہت بڑا تاج جو بادشاہ کا تھا سونے کا تھا وہ ہاتھ میں آیا اس میں ایک سو بیس کلو سونا تھا اب آپ تعجب کرو گے کہ وہ پہنتے کیسے ہوں گے وہ پہنتے نہیں تھے جیسے یہ لائٹ لٹکائی ہے نا ویسے ہی وہ یوں لٹکا کر رکھتے تھے اور نیچے جا کر بیٹھ جاتے تھے یہ ان کا تاج پہننے کا مسئلہ ہو گیا تو ایک سو بیس کلو اس میں سونا تھا حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا میرے جی میں آتا ہے کہ میں اس کو باقی رکھوں یعنی اس کو اس کو جو ہے مجاہدین میں تقسیم نہ کرو اس کو ایسے ہی رہنے دو تاکہ یادگار رہے لوگ یاد کریں کہ نبی نے پیشین گوئی سنائی تھی اور اپنی حیات میں یوں فرمایا تھا کہ میری امت رومن امپائر کو فتح کرے گی اور ان کے سونے کے جواہرات اور ان کے سونے کے زیورات اور ان کے ہیرا اور موتی کی بہت ساری چیزیں یہ تمہارے ہاتھوں میں آئے گی اور ان کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے تم اس کو بطور یاد کے رکھ کے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علی سے جب مشورہ کیا تو حضرت علی نے جواب دیا حضرت جیسے آپ کی رائے ہو آپ امیر المؤمنین ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں لیکن میری رائے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے حضرت اسلام کی نشانی باقی رکھی جاتی ہے کفر کی نشانی باقی نہیں رکھی جاتی یہ تو کفر کی نشانی ہے اس کو ہم باقی رکھ کر کے کیا کریں گے حضرت علی نے فرمایا میرا نبی صحیح کہہ کر گیا وہ افزانہ علی ہم میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے آپ نے فرمایا اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دو اسی لیے بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الرقاق میں نقل فرمایا فرماتے ہیں دنیا مد والآخرت بل آخرت دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے دنیا مد والآخرت بل آخرت دنیا جا رہی ہے میں چھوٹا تھا اب جوان ہوا بڑا ہوا برا ہوا اتنے سال زندگی کے ختم ہو گئے کل کو ہم قبر میں پہنچ جائیں گے دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے ولی کل من ہوما بنون کچھ دنیا کی بھی اولادیں ہیں کچھ آخرت کی بھی اولادیں ہیں کچھ دنیا کو بھی چاہنے والے ہیں کچھ آخرت کو بھی چاہنے والے ہیں پھر علی نصیحت کرتے ہیں تم کس کی اولاد بنو گے علی کی یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے تم کس کی اولاد بنو گے علی فرماتے ہیں فکون من ابنائل آخرا تکون و من ابنائل دنیا فرمایا آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو اس لیے کہ دنیا فانی اس کا چاہنے والا بھی فانی آخرت باقی اس کا چاہنے والا بھی باقی اللہ تعالیٰ وہ بقا عطا فرمائے گا وہ جنت عطا فرمائے گا وہ خوشیاں عطا کرے گا وہ مسرتیں عطا کرے گا وہ شادمانیاں عطا کرے گا وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ مالا آئین الرات ولا بھلا سمیت ولا خطر اعلی کل بشر تمہارے دل پر کبھی ان خوشیوں کا ان چیزوں کا تصور تک نہیں گزرا ہوگا وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے تو تم آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو دنیا کی اولاد نہ بنو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو ایک مرتبہ بٹھایا حسن کو حسین کو اور اپنی جتنی اولاد تھی ان تمام کو بٹھا کر کے ایک نصیحت فرمائی اور یہ فرمایا میری اولاد میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں یاد رکھو تمہارے سامنے دین بھی ہوگا تمہارے سامنے دنیا بھی ہوگی تمہارے سامنے دنیا بھی ہوگی اللہ اللہ کا رسول بھی ہوگا تمہارے سامنے دنیا کی خوشیاں بھی ہوگی جنت اور آخرت بھی ہوگی تو تم کیا کرو گے ایسے موقع پر جب دونوں چیزیں سامنے آ جائیں تم کس کو لوگے یہ لوگے یا یہ لوگے تم کس کو لوگے فرمایا دنیا کو چھوڑ دینا آخرت کو اختیار کر لینا دنیا کو چھوڑ دینا آخرت کو اختیار کر لینا یہی وجہ ہے بہت بڑا سوال ہوتا ہے کربلا کے واقعے کے اوپر مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا ہے وہ تو سب آپ جانتے ہی ہے اور نہ مجھے اس واقعے کو بیان کر کے وہ شیعوں کی طرح رلانے کی کوئی کیفیت پیدا کرنا ہے اس واقعے کو سارے لوگ جانتے لیکن ایک سوال اس پر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہہ دیتے یزید میں تیرے ہاتھ پر بیت کر لیتا ہوں صحابہ نے بیت کی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے بیت کر لی لوگوں نے آ کر فرمایا کہ حضرت آپ نے اس کے ہاتھ پر بیت کر لی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے نبی نے مجھ کو اختلاف کرنے سے منع کیا ہے میرے نبی نے مجھ کو اختلاف کرنے سے منع یزید بھی بیٹھ کر لے یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین بھی بیٹھ کر لیتے کیا ہو جاتا لیکن کیوں حضرت حسین نے بیت نہیں کی اگر حضرت حسین بیت کر لیتے دنیا مل جاتی عہدہ مل جاتا نہ معلوم یزید کتنی دولت دے دیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے اونچے مقام پر بٹھا دیتا ارے ان کی عزت اور فوقیت کے جل سے رکھتا اس لیے کہ یزید کے لیے تو فخر کی چیز ہو جاتی کہ دیکھو حسین میرے ماننے والے ہو گئے کیوں نہیں کیا حضرت حسین نے اس لیے کہ یہاں باپ کی نصیحت سامنے آ گئی بیٹے جب دنیا ایک طرف ہو اور آخرت ایک طرف ہو فکون ہو ابنا الاخرہ آخرت کے بیٹے بننا حضرت حسین نے دیکھا کہ میں بیت کر لوں گا دنیا ملے گی لیکن میرے نانا کا دین کہاں چلا جائے گا آپ نے اس نصیحت پر عمل کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی اس پر عمل کی ابا کی اس نصیحت پر عمل کیا اور آپ نے اپنی جان کی قربانی تو دے دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے بیت نہیں فرمائی تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے فرماتے ایک جگہ پر کہ اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا یہ فتوا دیتا کہ جب تم پاؤں میں موزے پہنتے ہو چمڑے کے موزے جس کے اوپر مساح کا مسئلہ آیا ہے تو میں یہ حکم کرتا کہ نیچے مساح کرو اوپر نہیں حالانکہ مساح ہم کہاں کرتے اوپر کی طرف کرتے نیچے کی طرف نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں گندا تو نیچے ہوتا ہے اوپر تھوڑے ہی ہوتا ہے اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نیچے مسا کرو اوپر نہیں لیکن فرمایا شریعت میں عقل کو دخل نہیں ہے شریعت وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو قرآن نے بتایا ہے شریعت وہی ہے اس لیے میں اپنی عقل کو نہیں چلاتا اور میں اسی طرح کروں گا جیسے آقا نے مجھ کو فرمایا کہ اوپر کی طرف مسا کیا جائے یہاں سے ہمارے دماغوں کو کھول دیا کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے مل صاحب یہ بھی ہو جانا چاہیے مل صاحب یہ بھی ہو جانا چاہیے اس طرح بھی ہو جانا چاہیے ارے میرے بھائیو شریعت میں عقل نہیں چلتی شریعت میں عقل نہیں چلتی ہے جیسے آج کل لوگ عقل چلا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک مرد کو چار عورتوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی چار مردوں کی اجازت ہونی چاہیے عقل کے ماروں کو یوں کہا جائے گا کہ ایک عورت چار مردوں سے نکاح کرے گی تو یہ بچہ کس کا ہے کیا پتا چلے گا سارے بچے حرامی پیدا ہوں گے یہ عقل کے ماروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہوتا شریعت اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے شریعت اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اسی کو شریعت کہا جاتا ہے میری عقل اس میں کچھ بھی کہتی ہو لیکن عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اسی لیے تو اللہ نے شریعت کا مدار عقل پر نہیں رکھا بلکہ شریعت کا مدار نقل پہ رکھا قرآن اور حدیث پر رکھا اللہ کے نازل کردہ وہی کے اوپر رکھا اس لیے کہ میری اور آپ کی عقل جو ہے وہ بہت لمبا نہیں سوچ سکتی ہے میری اور آپ کی عقل خواہشات والا بھی سوچتی ہے بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا اب اس جھگڑے میں باوجود کہ میں ناحق ہوں لیکن پھر بھی میری عقل مجھے غلط راستہ بتاتی ہے ناحق ہونے کے باوجود جو عقل خواہشات کے تابع ہو سکتی ہے وہ عقل شریعت کی بنیاد نہیں بن سکتی ہاں شریعت کے لیے مددگار ہو سکتی ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے مددگار بن سکتی ہے باقی یہ کہ شریعت کی بنیاد اس پر نہیں ہو سکتی ہے تو خیر بہرحال یہ تو بات سے بات یاد آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو چار باتیں نقل کر دی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یا یادینہ آمن و اللہ اے ایمان والو تقوا اختیار کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو بہت اونچا خطاب ہے یہ ایسا ہی خطاب ہے جیسے کوئی اپنے لال کو کہے او میرے لال او میرے بیٹے او میرے نور نظر او میرے لگتے جگر اللہ اتنے ہی پیار سے کہہ رہا ہے او میرے ایمان والو یا یو الدین آمنو عبد ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن کی کوئی آیت تم سنو یا ایو الدین آمنو اور تم غفلت میں بیٹھے رہو تو اب سن لو پھر اللہ تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا موجم تبرانی کی روایت ہے علامہ تبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی اگرچہ اس میں اسماعیل بن بنولیا اور ایک راوی ہے جو دونوں ضعیف اور متکلم ہیں لیکن فضائل کے بعد میں اس روایت کو قبول کیا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا یہ بندہ میں اس کو چاہتا ہوں آپ اس کو نیکی پر کھڑا کر دو اس کو تعجد کے لیے اٹھا دو اس کو جمعہ کی نماز کے لیے لے آؤ اس کو فجر میں کھڑا کر دو اس کو زہر میں کھڑا کر دو اس کو نیک کام کی رغبت دلا فرشتے ہی تو ہمارے دلوں میں اللہ کی طرف سے الہام کرتے ہیں یہ نیک کام کرنا ہے وہ نیک کام کرنا ہے یہ نماز پڑھنی ہے فلاں کام کرنا ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کو نیک کام پر کھڑا کر دو اور اللہ جب کسی بندے کو نہیں چاہتا تو فرشتوں سے کہتا ہے اس کو نیک کام کی ترغیب نہ دینا اب کیوں اس لیے کہ چونکہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے تو میں بھی اس کو نہیں چاہتا ہوں محبت تو دونوں طرف سے ہوا کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ بندہ جب سچا طالب بن جاتا ہے اور سچا جو ہے واقعتا اللہ کو ماننے والا اور اپنے دل سے رجوع کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا ابھی ہمارے حضرت بخاری شریف کے سبق میں حضرت موسا علیہ السلام کے حالات کا ایک واقعہ نقل کیا تھا شیخ یونس صاحب نے جو احباب وہاں حاضر ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ حضرت موسا کے پاس آئے پڑا ہوا ہے دکان پڑا ہوا ہے پانی نہیں آ رہا ہے اور پریشان ہے لوگ آئے حضرت موسا سے فرمایا دعا فرما دیجئے حضرت موسا قوم کو لے کر چلے میدان میں دعا کرنے کے لیے تاکہ اللہ سے بارش مانگے وہی آئی موسا یہ جو تو جماعت کو لے کر کے آیا ہوا ہے اس میں میرا کوئی بہت بڑا مجرم بندہ ہے جس کے اتنے گنا ہیں اتنے گنا ہے کہ اس آدمی کے ہوتے ہوئے میں دعا قبول نہیں کروں گا میں بارش نہیں اتاروں گا پہلے اس کو نکال اندر سے تو حضرت موسا کا اعلان ہوا بھائی جو اللہ کا مجرم بندہ ہو اور جنہوں نے ایسے بڑے گنا کیے ہو وہ ہماری مجلس سے نکل جائیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو یہ اعلان ہوا نکلا کوئی نہیں اور اتنے میں بارش شروع ہو گئی علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ نکلے تو بارش برساؤں گا اور ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور تیری بارش شروع ہو گئی فرمایا جب تیرا اعلان ہوا تو اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور اس نے اپنی دعا میں یوں کہا اے اللہ آج تک تو نے ستاری کی ہے زلیل نہیں کیا ابھی میں نکلوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے نالائے خبیص تیری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اللہ تو مجھے ابھی ذلیل کرے گا مجھے ذلیل نہ کر مجھے ذلیل نہ کر مجھے ذلیل نہ کر میں توبہ کرتا ہوں تو بارش برسا دے میرے بندے نے مجھ سے صلاح کر لی تو حضرت موسا نے فرمایا رب کریم اس کو میرے پاس تو بھیج دے میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے میری ملاقات تو کرا دے حق تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے حق کیا ہے میں اس کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا میرے بھائیوں جب رب سے کوئی تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کا معاملہ ایسے ہو جاتا ہے یا ایو الدین آمنو بہت اونچا خطاب ہے اے ایمان والو اے ایمان والو یا ایو الدین آمنو اب ایمان کو ضرورت ہے پولیس کی دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر اس کو پالش نہ کرو تو وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کے گھروں میں اسٹیل لگی ہوئی ہے اگر روزانہ صفائی اور پالش نہ ہو تو خراب ہو جاتی ہے یہ کرسی اور ممبر ہے اگر اس کی پالش اور صفائی نہ ہو یہ خراب ہو جاتا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے اگر اس کی صفائی اور پالش نہ ہو یہ خراب ہو جاتا ہے دنیا کی ہر چیز کو پالش کی ضرورت ہے اے ایمان والوں تمہارے ایمان کو بھی پالش کی ضرورت ہے پالش کس سے ہوگی تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا لیکن اب اس پر پالش کرنا ہے اس ایمان کو خوبصورت بنانا ہے اس ایمان کو مزین بنانا بنانا ہے اور ایسا مزین اور ایسا خوبصورت بنانا ہے کہ دنیا ہی میں خداوند قدوس تمہیں چین اور سکون عطا فرما دے اور جنت کی خوشیاں تمہیں یہی نظر آ جائے ایسا ایمان کو بنانا ہے تو ایمان کی پالیسی کے لیے آپ کو ضرورت ہے تکوا اختیار کرو یا یو الدینہ آمنو اتقوا تکوا اختیار کرو تکوا کیا چیز ہے تکوا کا معنی لمبی تصویر گرا لینا نہیں کا معنی ہے ہر موقع پر اللہ کو حاضر ناظر رکھنا ہر موقع پر چھوٹا کام بڑا کام مجھے ابھی کسی ایک صاحب نے مجھے ایک سوال کیا کہ وہ طالب علم تھی مجھے انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے ابھی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کلو بال علم بسم اللہ فہو اب ہر وہ محتم بشان کام ہر وہ بڑا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے ناقص رہتا ہے برکت نہیں ہوتی اس میں تو مجھے کہنے لگے کہ بڑا کام کون سا چھوٹا کام کون سا ایسی بات ہے کہ طالب علم کو تو طالب علمانہ حیثیت سے سوال ہوگا وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں کلو امرین وی بال آیا تو بڑا کون سا چھوٹا کون سا میں نے ان سے کہا مومن کا ہر کام بڑا ہے حتیٰ کہ مومن کا ہدنا اور موتنا اور ٹوائلٹ میں جانا یہ بھی بڑا ہے اسی لیے نبی نے فرمایا جب تم استنجا خانے میں جاؤ تو دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ اللہ الخبو سے ہمیں بسم اللہ کو کہا گیا جب تم کھانا شروع کرو مومن کا کھانا بھی محتم بشان ہے اس کے پہلے بھی نبی نے بتایا بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرو مومن کا ہر کام بڑا ہے مومن کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے حتیہ کہ مومن کا ناخون کاٹنا بھی بڑا کام مومن کا مونچھے کاٹنا بھی بڑا کام مومن کا بال کتوانا بھی بڑا کام ان تمام میں بھی میرے آقا کی سنت کی رعایت ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تو ایمان کی پالس تقوی سے ہے تقوا کس کو کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کام کرنا چاہے میرا نفس اندر سے کہتا ہو اس کے پیسے دبا لو کون دیکھ رہا ہے یہ پیسے کھا جاؤ کون جان رہا ہے ارے یہ تو یتیم ہے اس کے پاس تو دستاویز بھی نہیں ہے میں اپنے نام پر فرا لوں گا کس کو پتا ہے یہ اندر سے نفس کی شرارتیں ہیں راستے میں چل رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ارے مجھے کون دیکھ رہا ہے میں تو چھپے چھپے دیکھ رہا ہوں میں جو لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے کون دیکھنے والا ہے ایسے موقع پر اللہ کا استحزار اس کو تقوا کہا جاتا ہے یا یو الدین آ منو اے ایمان والو اپنے ایمان کا پالش کرو تقوا کے ذریعے سے اچھا تقوا کے ذریعے سے پالش کیسے ہوگا ول تنظر نبسم ما قدمت لغد اور دیکھتے رہے ہر نفس کیا دیکھتے رہے کہ آئندہ کے لیے تم نے کیا کیا تمہارے فیوچر کے لیے تمہارے مستقبل کے لیے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ نہیں سوچتا ہو میری اولاد کے لیے میں کیا کروں ہر آدمی سوچ رہا ہے میری اولاد کے لیے میں کیا کروں فرمایا تم دنیا کے مستقبل کو سوچ رہے ہو اپنی ذات کا مستقبل تو سوچو اپنی ذات کی آخرت تو سوچو میرے قبر میں میرا کیا ہوگا میرے حشر میں میرا کیا ہوگا آخرت میں میرا کیا ہوگا اگر اللہ نے یوں نظر پھرا لی اور یوں کہا میں تیری طرف نہیں دیکھنا چاہتا تو ہمارا کیا ہوگا روایتوں میں ہے تین آدمیوں کی طرف اللہ نظر نہیں کرے گا ایک پجاموں کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا جبوں کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا پین تخنوں سے نیچے لٹکانے والا دوسرا اللہ کی قسمیں کا کر کے جھوٹ بولنے والا اور تیسرا جو لوگوں کے مال کو حرف کرنے والا اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے ایک روایت میں آیا اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کریں گے جس نے اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کیا اس لیے کہ پڑوسی نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا تو نے اس کا گھر مارا ایک وہ انسان جو بادشاہ ہو کر بڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا ایک وہ انسان جو بڑھاپے میں بھی زنا کر رہا ہے یا زنا کے طریقے اختیار کر رہا ہے کہ جوان کرتا تو اس کے لیے تو ایک عزر بھی تھا کہ اس کی جوانی جوش مار رہی تھی تیرا تو بڑھاپا آ چکا تھا داری سفید ہو چکی تھی قبر تیرے سامنے تھی پھر بھی تو نے اس کام کو نہیں چھوڑا اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے تو ہم ولطنظر نفس ما قدمت لگا بعد ہم کل سے متعلق یہ سوچے کہ میں نے کیا تیاری کی ہے میرے رب نے اگر منہ پھرا لیا اپنا چہرہ نہیں بتایا اور یوں کہا میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں روایت میں ہے کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی جب پانی پلا رہے ہوں گے تو اس موقع پر کچھ لوگ آئیں گے فرشتے ان کو دھکے دیں گے تو حضرت فرمائیں گے اصحابی یہ تو میرے ہیں یہ تو میرے ہیں آنے دو تو فرشتے کیا جواب دیں گے یا رسول اللہ ان لا تدری ما دسوں باد اللہ کے حبیب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کو کھلونا بنایا تھا یہ منمانی شریعت بنانے والے تھے جو آپ نے نہیں کہا تھا اس کو بھی شریعت بنایا جو آپ سے ثابت نہیں تھا اس کو بھی شریعت بنایا جو آپ کے قول اور فیل سے ثابت نہیں جو آپ کی زندگی سے ثابت نہیں اس کو بھی انہوں نے شریعت بنایا تھا جس کو شریعت میں بدعت کہا گیا کلو بدا تن زلالہ وہ کلو ان فنار فرمایا یہ وہ طریق کر رہے تھے جو آپ سے ثابت نہیں تھے اللہ کے ابھی فرمائیں گے پھر میں بھی یوں کہہ دوں گا سوہکن سوہکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب وہاں جو لفظ بخاری میں آیا ہے وہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں وہ حال بینی وبئی نہم وہ حال بئی نہیں وئی فرمایا پھر میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا بخاری کا یہ لفظ بتا رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے اللہ کے نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے قرآن اس لیے کہہ رہا ہے ول تنظر نفس ما قدمت لے کر آئندہ کی تیاری کر جو دنیا جا رہی ہے جا رہی ہے تجھے اپنے مستقبل کی تیاری کی ضرورت ہے ان اللہ خبیر بے تعملون اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تیرے اعمال سے اللہ جل شانو ہم تمام کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے ول من خاف مقام رب ہی جنتان جو ہے نا اس کی تفسیر تشریح علماء نے بہت کچھ فرمائے لیکن حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکدہ نے جو تشریح کی ہے میں اس کو ایک لکیر میں بیان کروں حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں دیں گے جنتان حکیم الاسلام قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو جنت سے مطلب ایک آخرت کی جنت ہے اور فرمایا دوسری جنت سے مطلب اللہ دنیا ہی میں سکون عطا فرمائیں گی دنیا میں جو آدمی نیک بنتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے اطمینان دے دیتا ہے راحت اسی لیے ہمارے بزرگوں کی یا کابر کی زندگی پڑھو حالات آئے لیکن ان کے دل مطمئن تھے سکون تھا فرمائی یہ بھی ایک جنت ہے اس کو جنت حکمی کہا جاتا ہے یہ دو جنت ہے جو تقوی اختیار کرے گا دنیا میں بھی راحت آخرت میں بھی راحت اللہ جل شانو ہم تمام کو اپنے مستقبل کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ سے ڈرنے والی زندگی نصیب فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم کے the گیا of